کلمہ پڑھو نماز پڑھو حج ادا کرو کلمہ پڑھو نماز پڑھو حج ادا کرو کلمہ پڑھو نماز پڑھو حج ادا کرو اے مومنو زکات دو روزے رکھا کرو یہی تو دین ہے یہی ایمان ہے یہی تو دین ہے ایمان ہے دین کی بنائی پانچوں نکات پر کلمہ نماز روزہ حج زکات پر کلمہ نماز روزہ حج زکات پر یہ پانچ فرض جس نے بھی دل سے کیے ادا مومن ہوا وہ صاحب ایمان ہو گیا مومن ہوا وہ صاحب ایمان ہو گیا رب کے بندوں رب کی عبادت ہر دم کیا کرو کلمہ پڑھو نماز پڑھو حج ادا کرو کلمہ پڑھو نماز پڑھو حج ادا کرو حکم مان لو سنت پہ بھی عمل ہے یہ ضروری جان لو سنت پہ بھی عمل ہے یہ ضروری جان لو قرآن اور حدیث کو رہبر بناؤ تم سجدو سے اپنا بگڑا مقدر بناؤ تم سجدوں سے اپنا بگڑا مقدر بناؤ تم حق سے نہ بھٹکو راہ ہے حق پر ہر دم چلا کرو کلمہ پڑھو نماز پڑھو حج ادا کرو کلمہ پڑھو نماز پڑھو حج ادا کرو رکھا کرو یہی تو دین ہے یہی ایمان ہے یہی تو دین ہے یہی ایمان ہے ایمان ہو فرشتوں پہ سب انبیاء پہ ہو اللہ کے کتابوں پہ قدروں قضا پہ ہو اللہ کے کتابوں پہ قدروں قضا پہ ہو ایمان ہر نبی پہ قیامت لاؤ تم ہستی کو بندگی کا نمونہ بناؤ تم ہستی کو بندگی کا نمونہ بناؤ تم اپنی ہر سانسوں کو بندے شکر خدا کرو کلمہ پڑھو نماز پڑھو حج ادا کرو کلمہ پڑھو نماز پڑھو حج ادا کرو اے مومنو زکات دو روزے رکھا کرو یہی تو دین ہے یہی ایمان ہے یہی تو دین ہے یہی ایمان ہے برکت نماز کی تمہیں ملنا ضرور ہے سنت پہ کر عمل ہاں پریشان کر ہے عمل ہاں پریشان گرد ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے اپنا سب کچھ ان کے نام پہ صدقہ دیا کرو کلمہ پڑھو نماز پڑھو حج ادا کرو کلمہ پڑھو نماز پڑھو حج ادا کرو اے مومنو زکات دو روزے رکھا کرو یہی تو دین ہے کلمہ پڑھو نماز پڑھو حج ادا کرو